جادوئی پنسل ایک بار ایک ہوشیار لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا ہر کوئی اسے آرٹی کہتا تھے کیونکہ اسے ڈرائنگ کا بہت شوق تھا آرٹی نے تصویریں بنا آ اور بناتا گیا اس نے زمین پر تصویریں بنانے کے لیے پتھروں اور لاٹھیوں کو تیز کیا گاؤں کے آس پاس کی تمام گلیاں آرٹی کی ڈرائنگ سے بھری ہوئی تھیں ایک دن آرٹی نے اپنے اب سے سوچا اگر میرے پاس پنسل ہوتی تو میں کتنی خوبصورت تصویریں کھینچتا اچانک اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا بوڑے نے آرٹی کو ایک پنسل دے دی برا کرم اپنی تصویریں صرف غریبوں کو دیں اس نے کہا اور غائب ہو گیا آرٹی بہت خوش تھا اس نے جلدی سے ایک مرغی کی تصویر بنا حیرت ہوا تصویر ایک حقیقی مرغی میں بدل گئی اس نے ایک بلو کی تصویر بنا ایک حقیقی بلو میں بدل گئی اچانک آرٹی سمجھ گیا اس کی نئی پنسل ایک جادوئی پنسل تھی آرٹی نے ایک گیند کی تصویر بنا جو صفا سے باہر نکل گئی اس نے گیند کچھ بچوں کو دی جو آس پاس رہتے تھے اس نے ایک نوٹ بک ایک ٹاپ ایک قمیض ایک پھول اور ایک پھل کی تصویریں بنا وہ سب حقیقی بن گئے اس نے انہیں بچوں کو دیا اب آٹی نے کبھی آرام نہیں کیا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں جب تک روشنی نظر آتی وہ تصویریں بناتا جب غریب لوگ اس کے پاس آئے اور جو کچھ مانگا اسے آرٹی نے بنا کر دیا اور اس نے ڈرائنگ بنانا کبھی نہیں روکا جلد ہی بادشاہ نے جادوئی پنسل کے بارے میں سنا اس نے آٹی کو بلوا بھیجا اور حکم دیا کہ میرے لیے سونے کے سکوں سے بھرا درخت کی تصویر بناؤ لیکن آٹی نے انکار کرتے ہوئے کہا اے بادشاہ میں آپ کے لیے درخت کی تصویر نہیں بنا سکتا کیونکہ میں صرف غریبوں کے لیے بناتا ہوں بادشاہ کو غصہ آیا اسے بند کرو اس نے حکم دیا آٹی کو جیل کی کوٹھری میں لے جایا گیا لیکن کیا وہ خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا نہیں اس نے اپنی جادوئی پنسل نکالی اور ایک چابی کی تصویر کھینچی دیکھو اس نے سیل کا دروازہ کھولا ہے اب وہ چلا جا رہا ہے آزاد ملائیشیا کی کہانی